ساری پرابلم آ جائے یہ بہت زیادہ میں بہت زیادہ ہمارے ابھی بھی سنائیں گے ہمارے سر ہے اب میں اس کو لامے تاخیر بنے ہوں کرتا ہوں اس کو دیکھیے ذرا لائک تنی بننا لائک تنی بان لائک تنی بننا لچ تنی بننا لچ تنی بان لائک تنک لتجتني بنا لتجتني باني لتجتني بنا لتجتني بنا لتجتني باني لتجتني نان لأجتني بنا لنجتني دوبارہ دیکھیں دانت کو کرنے کے لیے آپ نے انگلیاں استعمال کرنی ہے ایک ایک انگلی کے اوپر تین تین سیٹ یہ کرتے جائیں ایک ایک پورے کے اوپر دوبارہ دیکھیں لائج تنی بننا لائج بان لائج تنی بننا ایک انگلی مکمل

لچکن بان لچکن بن تنی بن لچکن بان لچکن نان نان والے اب چلے لنا لچک تنی بن لچک تنی بان لچک تنی بن لچک تنی بین لچک تنی بان لچک تو مجھے فوراً بتائیں مجھے فوراً بتائیں مسئلہ آتا مجھے فوراً بتائیں وائس کو اتر کوئی نہیں اب یہ غیر شہری غیر اختیاری ہے کے اندر کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے غیر اختیاری کے اندر اب ذرا میں گردان کرتا ہوں اس کے ساتھ بان بن مطلب پھر اس بننا پھر اس بان یہ اس کا نہ بننا لطیف کا بننا لطیف کا نا بات کا نا بننا لطیف بننا بریک ہو رہی ہے بریک ہو رہی ہے دوبارہ دیکھیے لذیذ کا بننا لذیذ کا بان

جواب دیا تھا Thank تنیبو کی گردان ہم نے کر لی اکیلا والی معروف والی کی اور مجبور والی لائج تنی یعنی بننا اور لائج تنا بننا یہ ایک اکیلا والی کی لیکن احتیاط کے اوپر مائک میں نوٹ کرنے مائک میوٹ کرنے چاہیے جی۔ جی السلام علیکم تو ہم کر کے حوالے سے تکیلا کی گردان ہو اب آتے ہیں خفیفہ کی گردان کیسے ہوگی وہ آپ سنتے رہیے لہجہ کے پن لجتانی دوبارہ آٹھ پورے لج جی. کی کردان ہوگی لذیذ تنا پن لذیذ لطف کنا پن لطف تانا پن لطف تنا گن لطف تنا پن لنا پن لہتنا بن ہے دوبارہ دیکھیے آپ یاد اندر تیسرا اور چوتھا سیگا وہ بالکل سیم آئے حفیفہ کے اندر تیسرا اور چوتھا سیگا کیسے آئیں گے وہ سیم ٹھیک ہے خفیفہ اور سیم جتنے بھی تھے اس کے بعد آپ یہ تھا یس ہوا ہوا اس سے آگے یسما اب وہ آپ کو آنی چاہیے کہ یسما والی گردان کیسے کرتے ہیں آپ کو اگر تکلیف بنانے کا سکتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ دیکھیں یسمان پہلے مظاہرے یس مو یسمان یسماؤں گا تسما تسمان یسمان تسمان تسماؤں نہ نہ تسمان تسمان یہ آپ کو آنی چاہیے میں تیز کیوں پڑھی ٹھیک ہے تیز پڑھیے کہ بھائی اب تو آپ کو چالو ہے اب آتے ہیں سکیلا کی طرف لیس ماننا لیس ماننا لیس مان لیس ماننا لتس ماننا لتس مان لیس ماننا لتس ماننا لتس مان لتس ماننا لتس ماننا لتس مان لتس مان دوبارہ یہ مشکل نہیں ہے یہ چیزیں بھول جائیں زبان پہ کی بات زبان سے جہانا ہے مشکل نہیں کہا جائے گی بھائی میں بھی تو کر رہا ہوں سوچ نہیں رہا ہوں زبان سے جہائیں اپنے مجبور کیسے ہوگا

لو کن لو کن لو کم حکن کامن لوپ کی کتا سب سے مضبوط سب کے مضبوط بھی گیا las mujeres están. La, la, mujeres están. La, yo, aquí, la, yo, no, la, tu, pro, no, no, yo, tu, no, la, tu, la, yo, tu, no, la, tu, pro, están, pro, no, tu, pro, la, tu, pro, no, la, tu, pro, la, tu, pro, no, la, tu, pro, están, no, la, mujeres están. Y tu, pro, چڑھانا ہی ہے زبان نہیں چڑھانی بس جس زبان سے چڑھ جائیں گے آپ کو ایسا پڑھنے میں مشکل پیش آئے گی مجھے اگر ایسے مشکل پیش آئے گی میری اب زبان کو لئی کرتن لئی پرتان پرتن پرتن پرتن پرتان پرتن پرتان مجبور آخر لیے اسی کے اندر ہی حقیقت ملکن لیت لکن ماروپ لو کی طرف چلتے ہیں لوپان لگتی تر کرتے رکن لکھن نہیں ہو جائے گا جائے گا کی نہیں ہو جائے گا بتائیے آپ لوگوں نے بس آج اتنا ہی کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی وہ مزہ نہیں آتا کہ اگر ہاں اس طرح ہونا بار بار میں اس کی یہی ہوتی ہے کہ طالب علم کی توجہ ہٹ طالب علم کی توجہ میں یہ کہتا ہوں کہ طالب علم کی توجہ پوری ہونی چاہیے اس لیے آج ہم بس اتنا ہی کر لیتے ہیں نہ نہیں ہوگا اللہ پھر وہ منڈے کو دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر وقت والے معاملے فرمائیں بارش ہے رات حالات ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے انشاءاللہ پھر اللہ پھر کریں کہ ہم لوگ باہر بھی نہیں نکل سکتے بالکل پانی پانی باہر کرتے ہیں سب ان شاء اللہ پھر باقی ان شاء اللہ پھر منڈے کو کر سکیں گے نہ کر سکو پھر ان شاء اللہ منڈے کو ہی کر دیں گے آپ لوگوں کو ٹائم دے دوں یہ آپ لوگوں نے گردان ذرا یاد یہ گردان یاد ٹھیک ہے وہ باقی آپ کا السلام